இல்லை हमारी इस बात इतने भी

اللہ کا ذکر جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ جل شان ہو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے خود میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے خود میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا ترغیب دینا دھیان جما کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور رو رو کر دعا مانگنا کہ اے اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما ہر مسلمان کا بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے ہر امتی کے آگے بچ جانا ہے ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا جو آدمی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ جل شان اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ جل شان اس کے کام میں لگے رہتے ہیں جو اپنے حق کو معاف کر دے گا اللہ جل شان اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے جو اللہ کے لیے دوسروں کے آگے تزل اختیار کرے گا اللہ جل شانو اس کو رفت و بلندی عطا فرمائیں گے اس کے لیے دوسروں میں ترغیب کے ذریعے اکرام مشرق کا شوق پیدا کرنا ہے سلمان کی قیمت بتانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اخلاق ہمدردی اور اثار کے واقعات سنانے ہیں خود اس کی مشق کرنی ہے اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہر عمل میں اللہ جل ہو کی رضا کا جذبہ ہو کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو اللہ کی رضا کے جذبے سے تھوڑا سا عمل بھی بہت انعامات دلوائے گا اور اس کے بغیر بہت بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا سبب بنیں گے اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے دوسروں میں دعوت کے ذریعے حسیح نیت کا فکر اور شوق پیدا کیا جائے اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اور عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ و استغفار کی جائے اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے اخلاص کو مانگا جائے آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے تو ان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسائل پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانو سے قائم ہو جائے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام والے طرز پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا اور جن پہ محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے جو دوسروں کا تعلق اللہ جل شاہ سے جوڑنے کے لیے ایمان و عمل عمل صالح کی محنت کریں گے اللہ جل شاہ ان کو سب سے پہلے ایمان و عمل صالح کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے بیتوار اعمال کے بھی اور بیتوار چیزوں کے بھی سب سے بہتر ہے اس راستے میں ہر مال کے خرچ پر اور ہر اللہ کے ذکر و تسبیح اور نماز کا ثواب سات لاکھ گنا ہو جاتا ہے راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ جل شاہ نے ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل خاکوں کو توڑ دیا اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ جل شاہ ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے فرمائیں گے اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل عالم کے قلوب میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی نہیں آتی دوسروں کو اس محنت کے لیے آمادہ کرنا ہے اس کی اہمیت اور قیمت بتانی ہے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے واقعات سنانے ہیں خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں اور ہجرت و نصرت والے اعمال میں لگانا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں نکاح کے وقت رخصتی کے وقت گھر میں ولادت کے موقع پر وفات کے موقع پر سردی میں گرمی میں بھوک میں فاقے میں صحت میں بیماری میں قوت میں ذوف میں جوانی میں بڑھاپے میں بھی نکلے ہیں اور رو رو کر اللہ جل شاہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں اس عالی محنت کے لیے قبول فرما لے ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر شخص سے کسی شعبے سے تعلق رکھ ہو چار ماہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے اپنے مشاغل ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود مشق کرتے ہوئے ملک با ملک اقلیم با اقلیم قوم با قوم سریا با سریا پھریں گے حضور اجر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے تھے ان اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا مسجد میں اللہ کی بڑائی کی ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں ایمان وہ عمل صالح کی دعوت کے لیے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں بھی مسجد سے ہی ہوتی تھیں اللہ کی ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھی یہاں تعاون اثار ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے ہر شخص حاکم محکوم مالدار غریب تاجر زارع مزدور مسجد میں آ کر زندگی سیکھتا تھا باہر جا کر اپنے اپنے شعبے میں مسجد والے تعصب سے چلتا تھا آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے مسجدیں اعمال سے خالی ہو گئیں اور چیزوں سے بھر گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بازار والوں کے تابع نہیں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا نہ غسل خانے تھے خرچ کی کوئی شکل نہ تھی مسجد میں آ کر دائی بنتا تھا ذاکر بنتا تھا معلم اور متعلم بنتا تھا متقی اور زاہد بنتا تھا نمازی بنتا تھا مجھے بنتا تھا خلیق بنتا تھا باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارتا تھا مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی ان چار ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی مشق کریں مسجد کے اعمال والے اعمال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لیے چار ماہ کے لیے آمادہ کریں واپس اپنے مقام پر آ کر اپنی بستی کی مسجد میں ان اعمال کو زندہ کرنا ہے ہفتے میں دو مرتبہ گشت کے ذریعے بستی والوں کو جمع کر کے انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے اور مشق کے لیے فی گھر ایک نفر تین چلوں کے لیے باہر نکالنا ہے ایک گشت اپنی مسجد کے ماحول میں دوسرا گشت دوسری مسجد کے ماحول میں کریں ہر مسجد میں مقامی جماعت بھی بنائیں ہر مسجد کے احباب روزانہ فضائل کی تعلیم کریں اپنے شہر یا بستی کے قریب دیہات میں فضا بنے اس کے لیے ہر مسجد سے تین یوم کے لیے جماعتیں پانچ دوست کے علاقے میں جائیں ہر دوست مہینے میں تین یوم پابندی سے لگائے الحسن عشرہ کے مزدار تین دن پر حکمن تیس دن کا ثواب ملے گا پورے سال ہر مہینے تین دن لگائے تو سارا سال اللہ کے راہ میں شمار ہوگا اندرون ملک کے تقاضے پورے ہوتے رہیں اور اپنی مشق قائم رہے اور جاری رہے اس کے لیے ہر سال اہتمام سے چلا لگایا جائے عمر میں کم از کم نصاب کم از کم تین چلے سال میں چلہ مہینے میں تین یوم ہفتے میں دو گشت روزانہ تعلیم تشریحات تلاوت یہ کم سے کم نصاب ہے کہ ہماری زندگی دین والی بنتی رہے اگر ہم یوں چاہیں اگر ہم یوں چاہیں اجتماعی طور پر پوری انسانیت کے صحیح رخ پر آنے اور باطل کے ٹوٹنے کا ہم سبب بنے تو اس کے لیے اس نصاب سے بھی آگے بڑھنا ہوگا ہمارے وقت اور ہماری آمدنی کا نصف اللہ کی راہ میں لگے اور نصف کاروبار اور گھر کے مسائل میں لگے یا کم از کم یہ کہ ایک تہائی وقت اور آمدنی اللہ کی راہ میں اور دو تہائی اپنے مشاغل میں یعنی ہر سال چار ماہ کی ترتیب بٹھائی جائے آپ حضرات عمر میں کم از کم تین چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں اس میں بالکل نہ گھبرائیں اس کے بغیر زندگیوں کے رخ نہ بدلیں گے جن احباب نے خود ابھی تین چلے نہ دیے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ جل شان ہوں اس کے لیے ہمیں قبول فرما لیں گشت عمل اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی اسی اہمیت رکھتا ہے اگر یہ عمل صحیح ہوگا قبول ہوگا دعوت قبول ہوگی دعا قبول ہوگی ہدایت آئے گی اور گشت قبول نہ ہوا تو دعوت قبول نہ ہوگی دعوت قبول نہ ہوئی تو دعا قبول نہ ہوگی دعا قبول نہ ہوئی تو ہدایت نہ آئے گی گشت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ جل شاہ نے ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں رکھا ہے ان کے طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائیں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اس محنت پر بستی والوں کو آمادہ کرنے کے لیے گشت کے لیے مسجد میں جمع کرنا ہے نماز کے بعد اعلان کر کے لوگوں کو روکا جائے اعلان بستی کا کوئی باثر آدمی یا امام صاحب کریں تو زیادہ مناسب ہے وہ ہم کو کہیں تو ہمارا ساتھی کر دے پھر گشت کی اہمیت ضرورت قیمت بتائی جائے اس کے لیے آمادہ کیا جائے جو تیار ہو ان کو اچھی طرح آداب سمجھائیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے نگاہیں نیچی ہوں ہمارے تمام مسائل کا تعلق اللہ جل شاہ کی ذات سے ہے بازار میں پھیلی ہوئی ان چیزوں سے کسی مسئلے کا تعلق نہیں چیزوں پر نگاہ نہ پڑے دھیان نہ جائے اگر نگاہ پہ پڑ جائے تو مٹی کے ڈلے معلوم ہو اگر ہمارا دل ان چیزوں کی طرف پھر گیا تو پھر ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کا دل ان چیزوں سے اللہ کی طرف کیسے پھرے گا خبر کا داخلہ سامنے ہو اسی زمین کے نیچے جانا ہے مل جل کر چلے ایک آدمی بات کرے وہ بات کرنے والا کامیاب ہے جو مختصر بات کر کے آدمی کو مسجد میں بھیج دے بھائی ہم مسلمان ہیں ہم نے کل اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ پالنے والا ہے نفع نقصان عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم اللہ کے حکم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہو کر ہماری زندگی بنا دیں گے ہم سب کی زندگی اللہ جل شاہ کے حکم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اس کے لیے مسجد میں کچھ فکر کی بات ہو رہی ہے نماز پڑھ چکے ہوں تو بھی اٹھا کر مسجد بھیج دیں ضرورت پڑے تو آگے نماز کو بھی مسجد میں فوری جانے کا عنوان بنا لیں اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے نماز پڑھیں گے تو اللہ روزی میں برکت دیں گے گناہوں کو معاف کر دیں گے دعاؤں کو قبول فرما لیں گے بشارتیں سنائی جائیں وہی دے نہیں نماز کا وقت جا رہا ہے مسجد میں چلیے امیر کی اطاعت کرنی ہے واپسی میں استفار کرتے ہوئے آنا ہے اب آداب کا مذاکرہ کرنے کے بعد دعا مانگ کر چل دیں گشت میں دس آدمی جائیں مسجد کے قریب مکانات پر گشت کر لیں مکانات نہ ہو تو بازار میں کر لیں جماعت میں ایسے آدمی زیادہ ہو جو گشت اصولوں کی پابندی کر لیں مسجد میں دو تین آدمی چھوڑ دیں نئے آدمی زیادہ تیار ہو جائیں تو انہیں سمجھا کر مسجد میں مشغول کر دیں نئے آدمی تین چار ساتھ ہوں مسجد میں ایک ساتھی اللہ جل شانو کی طرف متوجہ ہو کر ذکر و دعا میں مشغول رہے ایک آنے والے کا استقبال کرے ضرورت ہو تو وضو کروا کر نماز پڑھوا دے اور ایک ساتھی آنے والوں کو نماز تک مشغول رکھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے گشت پون گھنٹہ ہو نماز سے سات آٹھ منٹ پہلے گشت ختم کر دیں سب تقبیر اولا کے ساتھ نماز میں شریک ہو جس ساتھی کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ دعوت دے یہ سمجھائے کہ اللہ جل شانو کے ذات عالی سے تعلق قائم ہوا تو دنیا اور آخرت میں کیا نفع ہوگا اور اگر اللہ جل شانو کے ذات سے تعلق قائم نہ ہوا تو دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا جیسے شروع میں چھ نمبروں کا تذکرہ کیا ہے اس طرز پر ہر نمبر کا مقصد اس کا نفع اور قیمت اور حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے سادے انداز میں بیان ہو اس سے انشاءاللہ مجمع اللہ کی سمجھ میں کام آئے گا اور اس کی ضرورت بھی محسوس کرے گا اور سمجھے گا کہ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھی بھی دعوت میں اہتمام سے جم کر بیٹھے متوجہ ہو کر محتاج بن کر سنیں جو بات کہہ رہا ہے ہم اپنے دل میں کہیں کہ حق ہے اس سے دل میں ایمان کی لہریں اٹھیں گی اور عمل کا جذبہ بنے گا تین چلوں کی بات جم کر رکھی جائے نقد نام لیے جائیں اس کے بعد چلوں کے لیے وقت لکھوائے جائیں اور پھر جو اس وقت کے لیے تیار ہو اس کو قبول کر لے کر لیا جائے اور پھر جو جس وقت کے لیے تیار ہو اس کو قبول کر لیا جائے مطالبہ اور تشکیل کے وقت محنت ساری دعوت کا مغز بنتا ہے اگر مطالبے پر جم کر محنت نہ ہوئی تو پھر کام کی باتیں رہ جائیں گی اور قربانی وجود میں نہ آئے گی تو کام کی جان نکل جائے گی دعوت دینے والا ہی مطالبہ کرے ایک آدمی کھڑے ہو کر نام لکھے نام لکھنے والا مستقل تقریر شروع نہ کرے ایک دو جملے ترجیحی کہہ سکتا ہے پھر آپس میں ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کو کہا جائے فکر کے ساتھ اپنے قریب بیٹھنے والوں کو تیار کریں آزار کا دل جوئی اور ترغیب کے ساتھ حل بتائیں انبیاء اور صحابہ کی قربانیوں کے قصوں کی طرف اشارے کریں اور پھر آمادہ کریں آخر میں مقامی جماعت بنا کر ان کے ہفتے کے دو گشت روزانہ تعلیم تصویحات مہینے کے تین یوم وغیرہ کا نظم طے کرے دعوت میں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ اللہ جل شاہ نے جو مددیں فرمائی ہیں وہ تو بیان کی جائیں اور جو ہمارے سامنے مددیں ہوئی ان کو بیان نہ کیا جائے دعوت میں فضا حاضرہ کی باتیں نہ کی جائیں امت میں جو ایمانی عملی اخلاقی کمزوریاں آ چکی ہیں ان کے تذکرے سے بہتر ہے کہ اصلی خوبیوں کی طرف یعنی جو بات پیدا ہونی چاہیے اس کی طرف متوجہ کریں کافی تعلیم میں دھیان عظمت محبت ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی مشق کی جائے سہارا نہ لگایا جائے باوضو بیٹھنے کی کوشش ہو طبیعت کے بہانوں کی وجہ سے تعلیم کے دوران نہ اٹھا جائے باتیں نہ کی جائیں اگر اس طرح بیٹھیں گے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانک لیں گے اہل مجلس میں دعا کا مادہ پیدا ہوگا عظمت کی مشق سے حدیث پاک کا وہ نور دل میں آئے گا جس پر عمل کی ہدایت ملتی ہے بیٹھتے ہی آداب اور مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی طلب پیدا ہو جائے فضائل قرآن مجید پڑھ کر تھوڑی دیر کلام پاک کی ان صورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہے دعائے خنوت وغیرہ کا مذاکرہ اور تصحیح اجتماعی تعلیم میں نہ ہو انفرادی سیکھنے سکھانے میں اس کی تصحیح کریں اللہ پاک توفیق دیں تو ہر کتاب میں سے تین چار صفحے پڑھے جائیں تعلیم میں اپنی طرف سے تقریر نہ ہو حدیث شریف پڑھنے کے بعد دو تین جملے ایسے کہہ دیے جائیں اس عمل کا جذبہ و شوق برائے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب دامد برکاتم کی تعلیم فرمودہ فضائل قرآن مجید فضائل نماز فضائل تبلیغ فضائل ذکر فضائل صدقات حصہ اول و دوم فضائل رمضان فضائل حج ایام حج اور رمضان میں اور مولانا احتشام الحسن صاحب کاندلوی دام مجدح کی مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج صرف یہ کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تعلیم میں پڑھنا اور سننا ہے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی ان کو پڑھنا ہے علماء اور عربوں میں مشکات المصابح کے آٹھ ابواب ریاض الصالحین الادب المفرد حیات الصحابہ میں سے پڑھیں کتابوں کے بعد چھ نمبروں کا مذاکرہ ہو ساتھیوں سے نمبر بیان کرائے جائیں جب تعلیم شروع کی جائے تو اپنے میں دو ساتھیوں کو تعلیم کے جشن کے لیے بھیج دیا جائے پندرہ بیس منٹ بعد وہ آ جائیں تو دوسرے دو ساتھی چلے جائیں اس طرح بستی والوں کو تعلیم میں شریک کرنے کی کوشش ہوتی رہے باہر نکلنے کے زمانے میں روزانہ صبح اور بعض ظہر دونوں وقت تعلیم دو تین گھنٹے کی جائے اور اپنے مقام پر روزانہ اسی ترتیب سے ایک گھنٹے تعلیم ہو یا ابتدان جتنی دیر احباب جڑ سکیں کام کے تقاضوں کو سوچنے ان کی ترتیب قائم کرنے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی شکلیں بنانے میں اور جو احباب اوقات فارغ کریں ان کی مناسب تشکیل میں اور جو مسائل ہوں احباب کو مشورے میں جوڑا جائے اللہ جل شانوں کے دھیان اور فکر کے ساتھ دعائیں مانگ کر مشورے میں بیٹھیں مشورے میں اپنی رائے پر اصرار اور عمل کرانے کا جذبہ نہ ہو مشورے میں اپنی رائے پر اصرار اور عمل کرانے کا جذبہ نہ ہو جس سے اللہ کی مددیں ہٹ جاتی ہیں جب رائے طلب کی جائے امانت سمجھ کر جو بات اپنے دل میں ہو کہہ دی جائے رائے رکھنے میں نرمی ہو کسی ساتھی کی رائے سے تقابل کا طرز نہ ہو میری رائے میں میرے نفس کے شرور شامل ہیں یہ دل کے اندر خیال ہو اگر فیصلہ کسی دوسرے کے رائے پر ہو گیا تو اس کی خوشی ہو کہ میرے شرور سے حفاظت ہو گئی اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف ہو اور زیادہ دعائیں مانگی جائیں ہمارے ہاں فیصلے کی بنیاد کثرت رائے نہیں ہے اور ہر معاملے میں ہر ایک سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے سب کی دل جوئی ضروری ہے امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ان احباب کی فکر اور مل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ جل ہو صحیح بات کھول دیں گے امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ان احباب کی فکر اور مل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ جل شانو صحیح بات کھول دیں گے امیر اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے رائے لینے کے بعد غور و فکر سے جو مناسب سمجھ میں آتا ہو وہ کہہ دے بات اس طرح رکھے کہ کسی کی رائے کا استخفاف نہ ہو اگر طبیعتیں میں مختلف ہوں تو اس بات پر شوق اور رغبت کے ساتھ آمادہ کر لے اور ساتھی امیر کی بات پر ایسے شوق سے چلے جیسے ان کی ہدایت طے پائی ہے اسی میں تربیت ہے اگر اس کے بعد اگر اس کے بعد عمل ایسی شکل نظر آئے کہ ہماری رائے زیادہ مناسب تھی پھر بھی کس تانا نہ دیا جائے اشارہ کنایا بھی نہ کیا جائے اسی میں خیر کا یقین کیا جائے جو امیروں کو تانا دے اس کے لیے سخت وعید ہے جب محلوں کی مساجد میں ہفتے کے دو گشتوں کے ذریعے ایک آدمی تین چلوں کے لیے نکلنے کی آواز لگ رہی ہوگی جب محلوں کی مساجد میں ہفتے کے دو گشتوں کے ذریعے فی گھر ایک آدمی تین چلوں کے لیے نکلنے کی آواز لگ رہی ہوگی تعلیموں اور تصویحات پر احباب جڑ رہے ہوں گے ہر مسجد سے تین دن کے لیے جماعتیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہوگی تو شب جمعہ کا اجتماع صحیح نہج پر ہوگا اور کام کے بڑھنے کی صورتیں بنیں گی جمعرات کو اثر کے وقت سے محلوں کی مساجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی صورت میں بستر اور کھانا لے کر اجتماع کی جگہ پر پہنچے مشورے سے ایسے احباب سے عموماً دعوت دلوائی جائے جو محنت کے میدان میں ہوں اور جن کی طبیعتوں پر کام کے تقاضے غالب ہوں بہت ہی فکر و اہتمام سے تشکیلیں کی جائیں اگر اوقات وصول نہ ہو تو رات کو بھی محنت کی جائے رو رو کر مانگا جائے صبح کو جماعتوں کی تشکیل کر کے ہدایت دے کر روانہ کیا جائے محلوں سے تیار ہو کر آئی ہوئی تین دن کی جماعتیں عموماً سات آٹھ میل تک بھیجی جائیں ہر شب جمعے سے تین چلوں اور چلوں کے لیے جماعتوں کے نکلنے کا رخ پڑنا چاہیے اگر خدا ناخواستہ شب جمعے میں سب تقاضے پورے نہ ہو سکے تو سارے ہفتے اپنے محلوں میں پھر اس کے لیے کوشش کی جائے اور آئندہ شب جمعوں میں محلوں سے تقاضوں کے لیے لوگوں کو تیار کر کے لایا جائے بھائیو دوستو یہ کام بہت نازک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت فرمائی اس محنت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کھانے پینے شادی بیاہ میل ملاقات عبادات معاملات وغیرہ کے طریقوں میں مکمل تبدیلیاں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محنت کے کتنے طریقے بتلائے ہوں گے ہمیں ابھی یہ کام کرنا نہیں آتا اور نہ ابھی حقیقی کام شروع ہوا ہے کام اس دن شروع ہوگا جب ایمان و یقین اللہ کی محبت اللہ کے دھیان آخرت کی فکر اللہ کے خوف و خشیت زہد و تقوی سے بھرے ہوئے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق سے مزین ہو کر اللہ کے رضا کے جذبے سے مخبور ہو کر اللہ کی راہ میں جان دینے کے شوق میں چھچے کھچے پھریں گے حضرت محمد صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رحم کرے خالد رضی اللہ عنہ پر کہ اس کے دل کی تمنا صرف یہ تھی کہ حق اور حق والے چمک جائیں اور باطل باطل اور اور والے مٹ جائیں کوئی تمنا نہ تھی ابھی جو ہم کام ابھی جو ہم کام کو کام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں ابھی جو ہم کو کام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا لیکن اصل کام اور اصل برکتیں چالیس سال بعد شروع ہوئی ابھی تو اس کے لیے محنت ہو رہی ہے کہ کام کرنے والے تیار ہو جائیں اللہ جل شانو ان سے کام لیں گے اور ہدایت پھیلنے کا ذریعہ ان کو بنائیں گے جن کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق بدلے گی جن کی زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے گی اللہ جل شانو ان سے اپنے دین کا کام نہ لیں گے یہ نبیوں والا کام ہے اس کام میں اگر اپنے آپ کو اصول سیکھنے کا محتاج نہ سمجھا گیا اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر ملکوں میں کام شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے تمام صحابہ کو تین دن تک ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ جس طرح پر یہاں کام ہوا ہے بالکل اسی طرح پر باہر جا کر بھی کریں اس کام کی نعیت یہی ہے مقام زبان معاشرہ موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے اس کام کی نہج اور اصولوں کو سیکھنے اور ان پر قائم رہنے کے لیے اس فضا میں آنا اور بار بار آتے رہنا انتہائی ضروری ہے جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ نے جان کھپائی تھی اور ان کے ساتھ اختلاط بھی ضروری ہے جو اس جد و جہد میں حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے اور جب سے اب تک اس فضا اور کام میں مسلسل لگے ہوئے ہیں اس کے بغیر کام کا اپنے نہج اور اصولوں پر کام قائم رہنا بظاہر ممکن نہیں اس لیے اپنے کام کرنے والے احباب کو ایسی فضا میں اہتمام سے نوبت پر نوبت بھیجتے رہیں تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی نقشے کے مقابلے پر آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل تعلق نہیں ہے کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ جل شانوں کی ذات عالی سے ہے اگر عمل ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانو چھوٹے نقشے میں بھی کامیاب کر دیں گے اور اگر عمل عمل خراب ہوں گے تو اللہ جل شانو بڑے سے بڑے نقشے کو توڑ کر ناکام کر کے دکھائیں گے کامیاب ہونے کے لیے اس نقشے میں عمل جیت کرو ہر نبی نے اپنے رائج الوقت نقشے کے مقابلے پر محنت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اکثریت حکومت مال زراعت اور صنعت کے نقشوں کے مقابلے پر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ان نقشوں سے نہیں چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مجاہدوں اور قربانیوں سے چلی ہے باطل تعیش کے نقشے سے پھیلتا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلتا ہے باطل ملک و مال سے چمکتا ہے تو حق فقر و غربت کی مشقتوں میں چمکتا ہے جتنے فتنے ملک مال اور تعیش کی بنیاد پر لائے جا رہے ہیں ان کا توڑ حق کے لیے فقر اور غربت اور تکلیف برداشت کرنے میں ہے اب اس کام کے ذریعے امت میں مجاہدہ اور قربانی کی استعداد پیدا کرنی ہے اس کام کے لیے بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو نقشوں پر منحصر کر دیا جائے اس سے کام کی جان نکل جائے گی اس کام کی حفاظت اس میں ہے کہ کام کرنے والے اس کام کے لیے تمام میسر نقشوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم رکھیں اور کسی صورت میں مجاہدے والی شکلوں کو ختم نہ ہونے دیں غریبوں میں اپنی محنت کو بڑھایا جائے پیدل جماعتیں چلائی جائیں لوگ آئیں گے کہ یہ ہمارا پیسہ دین کے کام میں خرچ کر لیجئے پھر نقشے کی قربانی دینی ہوگی کہہ دیجئے کہ جناب یہاں اس کام میں خرچ کرنے کا صحیح اور پاک طریقہ اور جذبہ سکھایا جاتا ہے پھر محل تلاش کر کے خود خرچ کر دیجئے گا یہاں تو طریقہ سیکھ لیجئے اس کام کی تعمیم کے لیے اس کام کی تعمیم کے لیے رواجی طریقوں اخبار اشتہار پریس وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پورے پرہیز کی ضرورت ہے یہ سارا کام غیر رواجی ہے رواجی طریقوں سے رواج کو تقویت پہنچے گی اس کام کو نہیں اصل کام کی شکلیں دعوت دش تعلیم تشکیل وغیرہ میں مشورے کی ضرورت ہو مناسب دوستوں کو الگ کر کے مشورہ کر لیا جائے ایسا نہ ہو کہ مشورہ کرنے والوں کا کسی موقع پر عمومی اعمال سے جوڑ نہ رہے کالجوں کے طلبا میں اس کام کو اٹھایا جائے ہاسٹلوں میں مقامی کام کے لیے جماعتیں بنائی جائیں ہاسٹل والے ایک گشت اپنے ہاسٹل میں کریں اور ہفتے کا دوسرا گشت باہر کسی محلے میں یا کسی دوسرے ہاسٹل میں کریں قریب کے محلوں کی جماعتیں بھی ہاسٹلوں میں جا کر گشت کریں ہاسٹل والے اپنے ہاسٹل والے احباب اپنی روزانہ کی تعلیم اور مہینے میں تین یوم کی بھی ترتیب اٹھائیں مستورات میں کام کی نزاکتیں اور بھی زیادہ ہیں جبکہ بے پردگی کا استعمال ہو عام اجتماعات میں مستورات کو بالکل نہ لایا جائے اپنے اپنے محلے میں کسی پردہ دار مکان میں قریب قریب کے مکانات سے عورتیں کسی روز جمع ہو کر تعلیم کر لیا کریں اس کی ابتدا اس طرح کہ مرد جو بات اجتماع دعوت تعلیم وغیرہ سے سن کر جائیں اپنے گھر والوں کو سنائے اس سے انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ذہن بننا شروع ہو جائے گا پھر محلوں میں تعلیم تعلیم شروع ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے سارے شہر کی مستورات کے ہفتے میں ایک ایسی جگہ اجتماع ہو جہاں پردے کا اہتمام ہو وہاں تعلیم کے بعد کوئی آدمی پردے کے ساتھ بیان کر دے اگر مجمع زیادہ ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے کئی ہلکے شہر میں بنا دیے جائیں مستورات کی جماعت کے ساتھ ان کے خاوند ہو ورنہ ہر عورت کے ساتھ اس کا شرعی محرم ہو پردے کے ساتھ جائیں پردے دار مکان میں ٹھہریں مرد مسجد میں ٹھہر کر کام کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات سے محنت اٹھائی تھی انہی مقامات کے لوگوں کو اس محنت پر اٹھانے اور انہی راستوں سے اللہ کی راہ کی ملکوں والی نقل و حرکت کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہماری جماعتوں کا ہر جو عمرے کا سفر بن سکتا ہے ہر جگہ کے پرانوں سے اختلاط کر کے ان کو اس محنت کے اصولوں پر ڈال سکتے ہیں لہذا اس کی خوب فکر کریں شریف شریف پڑھ پڑھ لیں لیں دعا کے لیے دعا کریں آپ ان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائیں درو شریف پڑھنے دعا کی celebrate. انسانوں کے لیے ارے ملکوں کے لیے ارے برج والوں کے لیے job doing it.